وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء ما من أحبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنته عند فساد أمته فله أجر مئة شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب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 عملی تصویر کالی کملی والے کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بچپن سے لے کر آخری وقت تک امت کی ہر لاہ عمل اس امت کے لیے ہر میدان کا لاہ عمل تیار کر کے دے دیا شادیاں کر کے دکھلا دی ساقے کر کے دکھلائے کھا کے دکھلایا لباس پہن کر دکھلا دیا ہم میں سے اگر کسی کا یہ دل کرتا ہو کہ ہم دیکھیں کہ بیٹی کے ساتھ باپ کا کیا برتاؤ ہوتا ہے شادی تو فاطمت الزہرا زہرا کے ابا کو دیکھو اگر تم میں سے کسی کی بیوی عمر میں چھوٹی ہو مرد کی عمر زیادہ اور بیوی کی عمر تھوڑی ہو اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا نباہ کرنے کا موقع پڑا ہے تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خامن کو دیکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو سال ہے اور سرکار مدینہ کی ترونجا سال ہے اگر کسی کی بیوی کی عمر زیادہ ہو مرد کی عمر کم ہو اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے گزارا کرنا پڑ رہا ہے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خامن کے برتاؤ کو دیکھو سیدہ خدیجہ کی عمر پینتالیس سال ہے کملی والے کی عمر اکیس سال ہے اور اگر تم میں سے کسی کا نکاح ایسی مائی سے ہوا ہے جس کو طلاق ہوئی ہے تو تم ازواج متحرات میں سے دوسریوں کو دیکھو جن کو پہلے طلاق ہوئی پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اگر تم میں سے کوئی نانا ہے اور دو تین نواسے کے ساتھ برتاؤ کرنا پڑ رہا ہے حسین حسین کے کے نواس نانے کو دیکھو اگر تمہیں کسی جنگ میں فتح ہوئی ہے تو بدر کے فاتح کو دیکھو اگر تمہیں کہیں شکست ہو گئی تو عہد میں اپنے چچا کے گیارہ ٹکڑے کرانے والے پیغمبر کو دیکھو اگر تمہارے پاس کہیں سے مال و دولت آیا ہے تو مدینہ ریاست کے شہن شاہ کو دیکھو غرضے کے ہر میدان میں زندگی کے ہر شعبے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی ساری کائنات انسانی کے لیے اپنی زندگی کا دستور العمل تمہارے حوالے کر دیا مگر یہ بات دوستو اس کے لیے ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو عظمت ہو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا أحدكم حتى أكون أهض إليه من والده وولده الناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى وسلم نے پیارا فرمان ارشاد فرما دیا فرمایا او لوگوں لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی آدمی ایماندار نہیں بن سکتا کوئی آدمی تم میں سے ایمان والا نہیں بن سکتا کوئی آدمی تم میں سے مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں جب تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس اس آدمی کے کے دل میں نزدیک اس کے والدین سے زیادہ اولاد سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں اب میں اور آپ خیال کریں کہ اگر اولاد کو کوئی مار دے ماں باپ کا جگر پھٹ جاتا ہے نبی کے دین اور تو کوئی اجاڑے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اگر ہمارے معصوم بچے کے ہاتھ میں سے دو آنے کا کوئی کھلونا لے جائے تو ہم اس پر لڑائی کر دیتے ہیں اور نبی کی سنتوں کو برابر کوئی مٹاتا رہے کون لڑے کوئی وارث ہو تو لڑے ساری چیزیں آج ہمارے اندر سے اٹھ گئی دنیا بھر کی فوجوں کے یونیفارم ہوتے ہیں بالخصوص جب جنگ ہوتا ہے آج کل ہوائی جنگ ہے جو پیلٹ بمباری کرنے دشمن کے علاقے پہ جاتا ہے اس کا نام کمپنی کا نام اس کا ریک اس کا عہدہ ایک پٹی پہ لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ پتا رہے کہ یہ کون آدمی ہے کہاں کا ہے کس حکومت کا ہے کس ملک کا ہے اگر وہ بھٹی نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کس ملک کا آدمی ہے کون ہے مسلمانوں اگر ہماری حملہ کرتے ہوئے ایک فوجی کے گلے میں بستی کا ہونا ضروری ہے تاکہ پتا چلے اور تیری شکل پہ کوئی نشانی نہیں ہونی چاہیے جو پتا چلے کہ یہ کالی کملی والے کا غلام ہے کم سے کم ایسی صورت تو بنا جو دیکھے وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ سرکار کا غلام ہے آج لباس اس بات کی تردید کرتا ہے شکل اس بات کی تردید کرتی ہے عقائد و اعمال اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ ہم نفس کے غلام ہیں شرک کے غلام ہیں شرک اور بدعت کے غلام ہیں سرکار مدینہ کے غلام نہیں جن حضرات نے غلامی کی ان کا کچھ اور ہی حال تھا وہ کسی معاملے میں بھی پروانی کرتے تھے انہوں نے کبھی وقار کو نہ دیکھا اپنی آن کو نہ دیکھا اپنی شان کو نہ دیکھا اپنی عزت کو نہ دیکھا بار کو نہ دیکھا اپنی بیوی بچوں کو نہ دیکھا تمام کے تمام اس قسم کے حضرات گزرے ہیں حضرت بن جبل رضی اللہ تعالی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی تمام کے تمام بزرگان دین اللہ والے صحابہ کرام حضور کی ایک ایک ادا پہ جان دیا کرتے تھے ایک بزرگ کی خدمت میں کسی نے ہندوانہ لا کے دیا تربوز تو علماء بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے کی مجلس میں اس اللہ والے نے پوچھا کہ بھائی تم اہل علم ہو بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندوانہ تربوز کاٹ کے کھانا سنت ہے یا یوں ہی توڑ کے کھانا سنت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ سے ایک تربوز کاٹنے کا کیا طریقہ ہے علماء حضرات نے جواب دیا کہ جی اس کے بارے میں علم نہیں جو مرید ہندوانہ لے کے آیا تھا فرمایا بھائی ناراض نہ ہونا واپس لے جا میں تو نہیں کھاتا اگر کاٹ کے کھاؤں اور حضور نے توڑ کے کھایا ہو تو خلاف ہو جائے گا اور میں اگر توڑ کے کھاؤں اور حضور نے کاٹ کے کلام فرمایا ہو تو میں کے خلاف ہو جائے گا میں تو ڈر کے مارے کھاتا ہی نہیں آج ہمارے ماحول میں ایک ایک سنت کا مذاق ہے تین سانس میں پانی پینا سنت ہے ہم پرواہ نہیں کرتے بچوں کو نہیں سکھاتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر عادت ڈالیں اور اطبا نے لکھا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن جتنی سنتیں ہیں حکمت کے ڈاکٹری لحاظ سے ان کے اندر سو فیصد حکمتیں میں نے سنا ہے لکھے پڑے لوگوں سے کہ یورپ میں ڈاکٹروں نے ایک بات کہی اور وہ یہ کہ بھائی اگر پیشاب کا چھینکا برتن کو لگ جائے تو مسلمان لوگ نبی کی سنت بتاتے ہیں طریقہ بتاتے ہیں تین دفعہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جاتا ہے اگر برتن کو گوبر لگ جائے پھوسی لگ جائے تو وہ تین دفعہ صاف کرنے سے پاک ہو جاتا ہے غرضے کے کسی قسم کی برتن کو پلیتی لگے تین مرتبہ دھونے سے پاک صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر کتا منہ لگا جائے برتن کو تو پھر نبی کا یہ حکم ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھو اور سات مرتبہ اس برتن میں مٹی رگڑو سات مرتبہ اس برتن میں مٹی لگاؤ مٹی ملو سات مرتبہ پانی سے دھو اس کی کیا وجہ ہے ان ڈاکٹروں نے اور لکھے پڑے لوگوں نے اس پر ریسرچ کی تحقیق کی کہ ہر پلیتی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دفعہ دھولو پاک ہو جائے گا کپڑا پاک ہو جائے گا برتن پاک ہو جائے گا جسم اور بدن پاک ہو جائے گا لیکن جس برتن میں کتا منہ ڈال گیا اس کے بارے میں حضور نے کیوں فرمایا کہ دھونا بھی سات دفعہ اور ہر مرتبہ مٹی بھی پھیرو تو انہوں نے اس پر تحقیق کی اور ریسرچ کی تو ایک مرتبہ مٹی سے صاف کر کے برتن پانی سے دھو کر کے خرد بین سے دیکھا ابھی کتے کے منہ کے جراثیم باقی تھے پھر دوسری مرتبہ دھو کے سے دیکھا دربین سے دیکھا پھر باقی تھے تیسری مرتبہ بھی دیکھا چوتھی مرتبہ دیکھا پانچویں چھٹی مرتبہ دیکھا جب ساتویں مرتبہ دیکھا تو وہ کتے کے منہ کے جراثیم تب جا کر کے ختم ہوئے پھر جا کر کے بات تسلیم کی کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں آپ کی جو سنتیں ہیں آپ کا جو فرمان ہے اس میں تو طب کے اور ڈاکٹر لحاظ سے بھی ہزاروں حکمتیں ہیں اب ایک سانس میں پانی پینے میں کئی مزرتیں ہیں بعض مرتبہ اتنی پھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے بعض مرتبہ سانس کی نالی خراب ہو جاتی ہے اور تین دفعہ پانی پینے میں ایک تو سلام ملا سنت کا طریقہ ادا ہوا اور دوسرے طب کا فائدہ ہو گیا اگلے دن مجھے ایک آدمی پرانا ایک حکیم ملا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میں صحیح کام نہیں کرتا میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو اس نے کہا جی دوا تو اور حکیم آپ کو دیں گے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دائیں ہاتھ سے کھانا یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی سجے ہاتھ کی کھانا کھانے کے بعد اس کو چاٹنا سب سے زیادہ قوت ہاضمہ کو بہترین بناتا ہے اس ایک انگلی کو چاٹنا بار بار چاٹنا کم سے کم تین بار بار چاٹنا وکیل صاحب کہتے تھے کہ نبی کی سنت یوں ہی تو نہیں اس میں اللہ نے وہ جراثیم رکھے ہیں جو ہاضمہ کو تکڑا کرتے ہیں اب انگلی کاٹنے کا رواج ہی نہیں رہا وہ چمچی آ گئی ہے نہ کتے ٹھنڈے کا پتہ لگتا ہے اور نہ کم زیادہ کا پتہ لگتا ہے بس اپنا اٹھایا اگر گرم کھانا منہ میں ڈال لیا تو منہ بند کر کے پھر باہر تھوکنے جاتا ہے جب تک زبان سڑ جاتی ہے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے اندر ہزاروں حکمتیں ہیں حکمت کے اعتبار سے اللہ پاک نے رکھی ہے ہاتھ سے کھانا کالی کمرے والے کی سنت ہے چمچے سے کھانا انگریز کا طریقہ ہے آج کا مسلمان انگریز سے طریقے میں بڑی جان دیتا ہے اور گھر بھرے پڑے چمچیوں سے چکھانے کو کچھ نہ ملے چمچیاں ضرور لٹکی ہوئی ہیں گھر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی میرا طریقہ کار اختیار کرے گا اسی لیے کہتا ہے فرما کل افیم اللہ رسول فرما میرے حبیب لگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم میں بتا دو کل افیم اللہ رسول میں نبی کی اطاعت کرو اللہ پاک کی اطاعت ہو جائے گی فرما برداری ہو جائے گی ومن رسول فقد اللہ جس نے نبی کی اطاعت کر لی اللہ کی اطاعت ہو گئی کیوں اس لیے کہتا خدا چاہتا ہے رضائے محمد چاہتا ہے رضائے محمد خدا کی رضا ہے رضا ہے محمد اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن شَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ طریقے کے علاوہ کھانا کھائے گا کھانے میں برکت نہیں کپڑا پہنے گا کپڑے میں سکون نہیں پانی پیے گا پانی پینے میں برکت نہیں کلام کرے گا کلام میں برکت نہیں کام کرے گا کام میں برکت نہیں فرمایا لوگ تم میرے محبوب کا کتاب اور فرما برداری کرتا جا میں تیرے گناہوں سے تبدیل کرتا جاؤں گا علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا جس کا نام امان جب تلے گا تو نیکیوں والا پلہ بالکل خالی الیاز باللہ اللہ کی عدالت ہے خدا کے یہاں میزان لگے نامہ تلنے لگا بدیوں کا پلڑا بھرا پڑا ہے نیکیوں کا خان پلڑا بالکل خالی اب تلے کیا اس کو بھی سو فیصد یقین ہو گیا کہ میری آخرت برباد ہو گئی اب تک تو میں نے کہا قبر میں عذاب بھگتا مجھے یقین تھا کہ شاید نام امال میں کوئی نیکی نکل آئے میرے لیے ذریعہ نجات ہو جائے اب تو ابد العباد میں مر گیا تباہی گئی اور بھی موت تو وہاں آتی نہیں سمت آیا منہ تو نہ وہاں موت ہے نہ زندگی ہے زندگی تو اس لیے نہیں کہ آرام نہیں اور موت اس لیے نہیں کہ آدمی مرنے کے بعد ایک دفعہ زندہ ہوگا پھر موت آئے گی ہی نہیں تو وہ آدمی بڑا پریشان بڑا حیران اندازہ لگاؤ پچاس ہزار سال کا ایک دن بھگتایا ہو اور امید لگائی شاید کوئی مالک کی کریمی میں ہو جائے جب نہ میرا مال سنا تو بالکل صاف روے گا پچھتاوے گا کہ میرا اب کیا بنے علماء نے لکھا ہے کہ ایک سواری پہ سوار ایک حسین و جمیل شکل و صورت والے تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے کیا کیا بات ہے کیوں پریشان ہے کہتا بس میرا کیا پوچھنا میرا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ان نے کہا ہوا کیا کہ میرے نامے تلے ہیں میری زندگی کی کرتوت تلی میری مثل ساری زندگی کی آ گئی میری فائل تلی ہے نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہے بدیوں سے بھرا پڑا ہے تو یوں لکھا علماء اکرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک سے اپنے کھیسے سے انگلی کے پوروے جتنا چھوٹا سا کاغذ کا پرزا نکال کر دیں گے اور فرمائیں گے یہ رکھ دے اپنے نیکیوں والے پلے میں اب بتاؤ جی ایک طرف تو دفتر کے دفتر رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ پوڑے کتنا انگلی کے پوڑے جتنا چھوٹا تھا پورزا اس نے رکھ دیا اس پورزے کے مقابلے میں ساری زندگی کے بدی والے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے وہ نیکیوں والا پل اس ایک پرزے کی وجہ سے جھک جائے گا تو وہ آدمی کہے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں آپ کون ہے فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے تو نے اخلاص کے ساتھ بڑی محبت میں آ کر ایک دن درو شریف پڑا تھا اللہ نے وہ میرے پاس پہنچایا تھا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا جو آج میں نے تجھے واپس کر دیا ایسے عمل بھی کیا کرو نا کہ جب ہم مارے جائیں تو کچھ کام تو آ جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا نام امال اسی طرح سے ہوگا نیکی کا پلنا بالکل خالی ہے بڑیوں کا پلنا بڑا پڑا ہے روے گا پچھتاوے گا پریشان ہوگا اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی گھبرانا تیرا ایک تیرا ایک نیکی کا ایک نیکی میرے دفتر میں جمع ہے اللہ پاک چھوٹا سا پرزا اسی طرح کر دیں گے وہ اپنے نام امال میں رکھے گا سارے گناہوں والا پلڑا اوپر کو ہو جائے گا نیکی والا پلڑا نیچے ہو جائے گا اللہ پاک فرمائیں گے تو نے صرف بجا سے دور ہو کر میری ذات و صفات میں آ کر اور میری توحید کا اقرار کرتے ہوئے دن تو اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میری توحید کا کلمہ تیرے منہ سے نکلا تھا میں نے اپنے بینک میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا آج میں نے واپس کر دیا نہ ہمیں کلمے کی عادت ہے نہ ہمیں درست شریف کی عادت ہے نہ اطاعت اور فرما برداری کی عادت ہے جلدی بولتے ہیں اصل بات مان لو مان لو یقین نہیں آخرت میں میرا تیرا یقین نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یقین نہیں اللہ کے کلام پہ یقین نہیں خود مالک کی ذات پہ ہم لوگوں کا یقین نہیں یقین ہے ریڈیو کی خبر پہ یقین ہے ٹیلی ویژن کی خبر پہ یقین ہے وزیروں سفیروں اور بادشاہوں کی زبان پہ یقین ہے اور کی بات پہ یقین نہیں قرآن کریم جبھی للکار کے گاٹا ادار کلین ربی بول کو مالو فلان کی ملاؤ یو ملک می ودنا اور لوگ تم نے کفر کر کے زندگی برباد کر لی صرف کر کر کے اپنے نام امال کو آگ لگا دی تمام میری آیتوں کا مذاق اڑایا یوم القیامت آمتی بدنا آج میں نام امال کیا بولوں والی پلے میں کوئی شہ ہے ہی نہیں اللہ پاک تو ہمیں بخشنے کے بڑے بڑے بناتا ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کچھ گنا کر کے مر جائے گا کچھ نیکیاں بھی ہوں گی جہنم کی طرف اس کو دھکیل دیا جائے گا اللہ سے پناہ مانگے گا الہی میرا فلانا عمل نیکی کا تھا میں نے نماز پڑھی میں نے فلاں کام کیا مجھے اس عمل کے تو فیل سے بچا دے علماء نے لکھا کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اچھا ہم نے تجھے اس سے بچا دیا نظام حشر میں کھڑا ہوا رو رہا ہوگا ایک آدمی اور کہے گا الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ میں جنت مانگوں میں تو اتنا عرض کرتا ہوں بس جہنم سے بچا دے عذاب سے حفاظت فرما دے تو وہ آدمی پریشان حال میں ہوگا اور جنتی لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے کرے گا جہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے جہاں سے یہ ہوا آ رہی ہے کم سے کم مجھے وہ جگہ دکھا دے تیری ذات کی قسم میں کچھ اور نہیں مانگوں گا اللہ پاک اس کو اور تھوڑا سا آگے کر دیں گے مزید خوشبو آئے گی زیادہ جنت کی ہوا آئے گی عرض کرے گا الہی تیری ذات کی قسم میں اور کچھ نہیں مانگتا اور تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا مجھے جنت کا دروازہ باہر سے دکھا دے حکم ملے گا کہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دو وہ دروازے کے قریب گا پھر اپنی قسم بھول جائے گا پھر کہے گا الہی تیری ذات کی قسم تیری وحدانیت کی قسم تیری صفات کی قسم تیرے رب ہونے کی قسم میں اور کچھ نہیں مانگوں گا جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے یوں دکھاتے اندر کیا ہے اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے چلو بھائی دروازے پہ کھڑا کر دو اسے علماء نے لکھا ہے کہ جب دروازے پہ کھڑا ہوگا تو اپنی قسمیں وسمے ساری بھول جائے گا کہے گا الہی جب تیرے کرم نے جب تیری رحمت نے دروازے لا کے کھڑا کر دیا اب اندر کو دھکا دینے میں کیا دیر ہے یہ حدیث پاک کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا بلکہ آگے لفظ آتے حضور نے فرمایا فضا ہی کا رب بک پاک ہنسیں گے فرمائیں گے دیکھو کتنا مکار بندہ ہے قسم کھاتا رہا آگے چلتا رہا قسم آخر اپنا کام بڑھا ہی لیا یو آتا حدیث پاک میں اللہ پاک بھی ہنسیں گے تب سم فرمائیں گے کہ بندہ دیکھو کتنا مکار ہے آہستہ آہستہ آہستہ ٹھکانے آئی گیا وہ کہہ لے گا تیرے کرم کا ہم کیا کہنا اندر کو دھکا دینے میں کیا دے رہے تو آج ہم قسم کے عمل بھی نہیں کرتے اس قسم کی زندگی بھی نہیں بناتے اس قسم کی بات بھی نہیں سوچتے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کی جائے اب دیکھو جوتا پہننا ہے جیسے پہن لو ویسے پہنا جاتا ہے لیکن دائیں پاؤں میں پہلے پہن لیا اور نیت یہ ہوئی کہ میرے آقا کی سنت ہے تو جوتا تو پہن نہیں تھا پہننا بھی گیا مگر سوام مل گیا کرتا پہننا سجی باپ کرتا تو پہن نہیں تھا گلے میں کمیز بھی آ گئی کرتا بھی آ گیا سلام مل گیا کا فرما برداری کا غلامی کا کھانا کھایا بسم اللہ پہلے پڑ سجے ہاتھ سے کھانا کھایا تو پیٹ بھی بھرے گا کھانا بھی اندر چلا گیا اور کبھی کی کا مفت کا سلام ملا کرتا تو پہن نہیں تھا گلے میں کمیز بھی آ گئی کرتا بھی آ گیا سلام مل گیا کا فرما برداری کا غلامی کا کھانا کھایا اللہ پہلے پڑ گئی سجے ہاتھ سے کھانا کھایا تو پیٹ بھی بھرے گا کھانا بھی اندر چلا گیا اور کبھی کی تعداد کا مفت کا سامان ملا یہ بے شمار چیزیں زندگی میں ایسی ہیں کہ بڑوں کو چاہیے بچوں کو سکھائیں بچوں کو عادت پڑے یہاں سے عادت بگڑتی ہے ہم لا کے دکھاتے ہیں بچوں کو مینگوں کے فوٹو انگریزوں کے تصویریں کہ یہ لارڈ مین بیٹلیوں چل یوں تھا اور فلاں فلاں پر ارس تو یوں تھا ہٹلر یوں تھا اور یہ فلانے کی تصویر ہے یہ فلانے کی تصویر ہے تم بچوں کو ان کافروں کی تصویریں دکھا کے کافر بنانا چاہتے ہو تم حضور کی غلامی کر کے کیوں نہیں دکھاتے کہ تاکہ تو قبر میں ہو اولاد غلامی کرے وہ غلامی یہاں کرے قبر تیری وہاں کرے اس انگریز بے ایمان لانسی کی تقلید کرتے کرتے اور اب تو پڑھنا بھی نہیں رہا انگریزی میں وہ انگریزی نہیں جانتا پر مجھے پتا سارا کالجوں میں کتنے کی انگریزی پڑھائی جا رہی اور کتنے کے پاس ہو رہے ہو پڑھنا ورنہ کچھ نہیں بس مجھے سکل انگریزوں والی بنا کے ہم نے مرنا ہے لباس ہم نے انگریزوں والا پہن کے مرنا ہے برتن وغیرہ جو ہے ہم نے انگریز ٹائپ کے ضرور رکھنے ہیں تاکہ اللہ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ بدماش انگریز کا ہے میرے نبی کا غلام نہیں ہے بالکل سادگی ختم ہو گئی اور ہم نے اپنے گھروں سے قرآن کو دھکا دیا نبی کے فرمان کو دھکا دیا حضور کی سنتوں کو ڈنڈا لے کے گھر سے نکالا اب ایمان کیسے ملے اس لیے فرمایا کل اللہ رسول لا بل کافی میرے محبوب کی ساتھ کرنے والوں تم غلامی کرتے ہو میں عرش پہ راضی ہوتا ہوں اگر تم میری محبوب کی نافرمانی کرو گے کافر مرو گے مرو گے تمام چیزیں اس طریقے سے بدلیں گی حالات بدلیں گے کفر موت آئے گی اصحاب رسول کا کی موت بھی آتی تھی سبحان اللہ ان کا مرنا بھی عجیب تھا ان کا جینا بھی عجیب تھا ان کا دنیا میں اللہ اللہ کرنا بھی عجیب طریقے کا تھا حضرت ابن عباس اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں خراب ہو گئی تو ڈاکٹروں نے طبیبوں نے کہا کہ حضور محتاج ہو گئے ہاتھ پکڑ کے چلتے ہو پریشان ہوتے ہو آنکھیں تو بن سکتی ہیں ہم بنا دیتے ہیں مگر تین دن سجدہ نہیں کر سکیں گے آپ تین دن نماز کا سجدہ نہیں کر سکیں گے حالانکہ شرعن جائز تھا علماء کا فتوا ہے مگر نبی کا غلام کہتا ہوں لوگوں مجھے ٹھوکرے کھا کے مرنا منظور ہے مجھے ٹکرے کھانا منظور ہے مجھے دوسروں کی محتاجی منظور ہے میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں مجھے یہ منظور ہے ساری زندگی کی تلخی منظور ہے تکلیف منظور ہے پر یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں ایک رکعت کا ایک سجدہ بھی ترک کروں یہ ناممکن ہے کہ میں ایک وقت کی نماز چھوڑوں اور آج اندازہ لگا لیں آپ بس میں دیکھو ایک نماز مشکل سے ملتا ہے ریل گاڑی کے پورے ڈبے میں ایک سوفی بڑی مشکل سے ملتا ہے اچھا بلا نمازی میں نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے بلا تجھے کیا معلوم ہے سفر کرنے والے مسافر تو گھر زندہ جائے گا یا جائے گی یا میت بھی نہیں جائے گی تو صحابہ کرام کے کردار بتا رہا تھا میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ انہوں نے اپنی اولاد اپنے بیٹے کو شطرنج کھیلتے دیکھا ایسا کھیل کھیلتے دیکھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا تو صحابی نے بتیجا تھا اپنے بھتیجے کو بلا کے کہا صحابی نے کہ دیکھ میری بات سن یہ بات میری نہیں میں تجھے جو بات سنانے لگا ہوں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو تو کھیل کھیل رہا ہے اس کھیلنے والے پہ حضور ناراض ہیں اور اللہ بھی ناراض ہے سخت بنا فرمایا چلو وسیعت کر دی نصیحت کر دی بتا دیا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسرے وقت میں اپنے بتیجے کو پھر وہی کھیل کھیلتے دیکھ لیا تو یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں صحابی رسول ہے نا لوگوں کو بلایا جمع کر لیا اور فرمانے لگے اور لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنائی تھی حضور کا ارشاد سنایا تھا حضور کا فرمان سنایا تھا اس نے حضور کے فرمان کی مقابلے میں بےعد بھی کی ہے انکار کیا ہے یہ بات نہیں آیا تم گواہ ہو جاؤ اگر میری زندگی میں یہ مر گیا میں اس کے جنازے پہ نہیں جاؤں گا اور اگر میں پہلے مر جاؤں خیال کرنا اس کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا وہ یوں ہی جو نہیں بن گئے آخر کوئی وجہ تھی نا کہ وہ لوگ اتنی کامیابی سے ہم کنار ہوئے ارے ان کے رشتے ناطے سارے کے سارے ختم کر دیے تھے نگاہ نبوت کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ابو بن جرہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور ابو بیدا کا والد جو جرا ہے نا اس وقت تک مسلمان نہیں تھا مسلمان نہیں تھا حضور سے مقابلے کے لیے آیا لڑنے کے لیے میدان بدر میں آیا اور میدان میں کڑا کر کے نے آواز لگائی او مسلمانوں آؤ میرا مقابلہ کرو آؤ میرا مقابلہ کرتا ہے حضرت عمر نے تلوار اٹھائی ابو بہدا جو اس کا بیٹا تھا نا کہنے لگا نہیں نہیں ٹھہرے آپ اور صحابی نے تلوار اٹھائی بیٹے نے روک جب تم یہی ٹھہرو لگا کیوں کہ میں جاتا ہوں توجہ ہے سب کی پھر بات سمجھ میں آئے گی ہر صحابی کو ابو بیدا نے منع کیا بیٹے نے کہ تم نہ جاؤ میرے باپ کے مقابلے میں میں جاؤں گا صحابہ کہنے لگے یار تیرا باپ ہے کہنے لگا آج ہی تو کلمے کا پتہ چلے گا ادھر باپ بیٹے کی تلوار چلے گی ادھر کفر اسلام کا فیصلہ ہوگا اور جب اسلام میں میں آ گیا ہوں باپ کیسا رشتے دار کیسا اور یہ بات صرف کہنے سننے تک محدود نہیں تاریخ عالم شاہد ہے باپ بیٹوں کی تلواریں ٹکرائی نگاہ صلی اللہ وسلم نے دیکھا ابو بیدا نے حملہ کیا اپنے باپ پہ جناب ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالی عنہ اور صدیق کے اکبر کا ایک بیٹا جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھا جنگ بدر میں بعد میں مسلمان بنا ایک دن بیٹھ کے کھانا کھانے لگے باپ بیٹا تو بیٹے نے کہا ابا بدر والے دن آپ میری تلوار میں آ گئے تھے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا بیٹے نے کہا کہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے میرا دان لگ گیا تھا میں باپ سمجھ کے در گزر کر گیا علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر نے منہ سے کھانا تھوک دیا اور تلوار اٹھا کے کہنے لگا تو اب میرے نبی کی مخالفت کر کے دکھلا اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا اس بات کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے میری گردن اتار دیتا میدان بدل میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ماموں کو پکڑ لیا وہ مکے سے لڑنے آیا تھا کافر حضرت عمر کا ماما اب بلا مکے کا بہادر پہلوان کالی کملی والے کا اللہ سے رو رو کے مانگا ہوا بندہ مامے کا ایک پیر تو پیر کے نیچے دبا لیا اور ایک پیر پکڑ کے بیچ سے پھاڑ رہا ہے سرکار کی نگاہ پڑی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا پر اے عمر یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے تو آپس کے رشتے دار نہ سارے ہائے ہائے ہائے فاروق نے کیا بات کہی ہے کل لگا کالی کمری والی جب تک تیرے سے نہیں جڑی تھی سارے مامے نانے تھے اب آپ سے جڑ گئی اب تو بس ایک ہی رشتے داری ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہم تو ایک ہی رشتہ ہے ہم تو ایک ہی تعلق ہے اور ایک ہی ملاپ ہے سارے ملاپ ختم ہو گئے ساری چیزیں ختم کر دی گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار اور دین اور کرنے کے مقابلے میں حیثیت ہے رشتے داریوں کی میں نے عرض کیا کہ اطاعت النبی اور عظمت النبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرما برداری ہے اس کو اتنی بڑی عظمت ہے اس میں اتنی بڑی طاقت ہے اس میں اتنی بڑی قوت ہے اتنی بڑی جرت اور سجاعت ہے تاریخ شاہد ہے کالی کملی والے کے تین غلام ایک طرف اور سارا ملک اس تین طرف اس کی فوج اس کے عوام اس کی حکومت اس کا لشکر ایک طرف ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحابہ تین غلام ایک طرف ہے تاریخ شاہد ہے کہ تین کو کامیابی ہوئی ساروں کو نہیں ہوئی تو پتا چلا کہ اصل میں کامیابی مسلمان کے لیے ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور حضور ہوا کلمہ اور ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو دنیا میں جب تک زندہ ہے حضور کی غلامی عطا فرمائے موت آئے تو غلامی میں موت آئے اور قیامت کے دن غلامی میں حسر ہو حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جگہ ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب ہو آپ کے رحمت والے ہاتھوں سے اور کا پانی نصیب ہو جائے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العاشمي وعلى آله واصحابه برة الكرام ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الہ العالمین تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما ہماری بستی میں پچھلے جمعے کو کچھ قرآن کریم ساتھیوں کے پڑھنے باقی تھے سچی تائی تھی وہ وفات پا گئی ہے کافی سے زیادہ طالب علموں نے قرآن کریم ختم کی اللہ تعالیٰ مرحوما کو اس کلام کا ثواب پہنچائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ملنے والے دنیا سے وفات پا گئے اللہ اس کی مغفرت فرمائے ایک آدمی بتلا رہا تھا کہ خان پور شیر میں ایک مائی تھی جو کیس سے بڑی دل سے سنا کرتی تھی وہ وفات پا گئے اللہ تعالیٰ مرحوما کی قبر کو جنت کا باغ بنائے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما سارے بیماروں کو شفا عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا سب کے روز رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرما فصل میں برکت عطا فرما یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ اس مسجد مدرسے کو قیامت تک آباد فرما دین کا سرچشمہ بنا اس کو آباد والوں کو آباد فرما اس کو بنانے والوں کو بنا اس کا انتظام کرنے والوں کا جنت میں انتظام فرما